ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دار آدمی مفلس ہو جائے اور قرض دینے والا آدمی اپنا سامان اس کے پاس بے نہیں پائے تو وہ اس سامان کا دوسرے سے زیادہ مستحق ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو باسٹھ یہ حدیث صحیح ہے